نماز کی دوسری شرط ہے جہاں کہیں بھی ہو قبلہ یعنی کعبے کی طرف پورے جسم کو کرے اور جو نماز بھی پڑھنا چاہ رہا ہو وہ چاہے فرض ہو یا نفل دل سے اس کی نیت کرے اور سنت یہ ہے کہ امام ہو یا تنہا نمازی سامنے سترا رکھ کر نماز پڑھے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترا رکھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے